اللہ کے فضل و کرم سے جس اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے شہید اسلام حضرت مولانا یوسف لدھیانوی نور اللہ عمر نے اپنا ہاتھ اس اس چھوٹے سے مجاہد کے ہاتھ پہ رکھا تھا اور جہاد کی جو ذمہ داری ہوئی تھی رب کعبہ کی قسم ایک لمحہ اس سے غداری نہیں کی ایک لمحہ اس سے پیٹھ نہیں پھیرائی کراچی میں بہت باتیں ہیں کئی لوگ کہتے ہیں یہ کیا یہ کیوں نہیں کیا ان سے جا کے پوچھو کہ خود انہوں نے کیا کیا جہاد کسی اور سے کروانے کی چیز نہیں ہے خود کرنے کی چیز ہے رب کا قرآن سب کے لیے برابر نازل ہوا ہے علماء کے لیے عوام کے لیے مجاہدوں کے لیے لوگوں تم نے ہمیں چندہ دیا رب کعبہ کی قسم یہ ہاتھ صاف ہے ہم نے تمہارا چندہ نہیں کھایا اس ہزاروں کے مجمع کے سامنے ہاتھ پھیلا کے تمہیں دکھا رہا ہوں تمہیں ان ہاتھوں پر اپنے چندے کی کوئی میل نظر نہیں آئے گی لوگوں تم نے اپنے بچے ہمارے حوالے کیے ہم نے ان میں سے کسی کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا اپنی شہرت کے لیے استعمال نہیں کیا اپنی عزت کے لیے استعمال نہیں کیا انہیں رب کا رستہ دکھایا انہیں دین کا رستہ دکھایا انہیں ذکر کا رستہ دکھایا انہیں تلاوت کا رستہ دکھایا رب کعبہ کی قسم ہم نے کسی مجاہد مجاہد کو گرفتار نہیں کروایا کسی مجاہد کی مخبری نہیں کی رب کعبہ کی قسم ہم نے طالبان کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی رب کعبہ کی قسم ہم نے افغانستان کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی میں رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں ہم نے جہاد کا کلمہ مسلمانوں تک پہنچا دیا کراچی والوں گواہ رہنا ہم نے جہاد کے معنی بتا دیے جہاد کا مفہوم بتا دیا جہاد کی آیتیں سنا دی جہاد کے فضائل بتا دیے اور لوگوں کی دھمکیوں کے باوجود لوگوں کی تہمتوں کے باوجود لوگوں کے الزامات کے باوجود تم تک پہنچ پہنچ کے جہاد کا پیغام دے دیا اے میرے اللہ گواہ رہنا میں نے کوہاٹ کی سرزمین پہ ہزاروں علماء کے سامنے قرآن کی چار سو چوراسی آیتیں ان کی خدمت میں پیش کر دی ہے اللہ میں چھوٹا ہوں اللہ میں گناہ گار ہوں لیکن میں نے تیرے فریض جہاد کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی میں کل بھی امیر المومنین ملا عمر مجاہد کو کو اپنا امیر تسلیم کرتا تھا اور اس کی خاطر جیلیں کاٹتا تھا آج بھی امیر المومنین کو اپنا شری امیر تسلیم کرتا ہو اس کی خاطر جان دینی پڑی دے دوں گا گردن کٹانی پڑی کٹا دوں گا امیر المومنین کے گھر کو اجارنے والوں غداری مت کرو روئے زمین پہ اس وقت کوئی انسان اگر ایسا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتے ہو نبی کی رضا حاصل کر سکتے تو وہ ایک شخص ہے اس کا نام ملا محمد عمر مجاہد ہے